الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن طلحة بن عبد الله بن عوفن رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازۃ فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري في كتاب الجنائز رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل من لساني دنیا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف کے بجائی ہو بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مالک الملک ہے جو رب العرش ہے جو زمین و آسمان کی ہر شے کا خالق ہے جو کریٹر آف یونیورس ہے جو ہمارا معبود و مسجود ہے اور جو قدیر ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں نبیوں کا اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلایا اور ان کی ایک اچھی خاصی تعداد اس دنیا میں تشریف لائی ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں کہتے جو عالم اپنی زبان سے یہ کہتا ہو کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے ہماری نظر میں یہ حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے اس لیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد اس دنیا میں تشریف لائی اور اس سلسلے کی آخری کڑی وہ ختم ہو جاتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمیں خوشی ہے اور فخر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخش اور ہم مجھ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ عالمین دنیا میں جتنا بھی سمندر کا پانی ہے اس کے قطرات سے زیادہ اور دنیا میں جتنا بھی بالو اور ریت ہے ان کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نشاور فرما بالعموم تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت اللہ عالمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وسلم وسلم و بارک علیہ مجھے جو ذمہ داروں کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے یہاں بولنے کے لیے وہ ہے اتباع سنت اطاعت اور اتباع یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جن میں بھی کچھ فرق ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق اتباع رسول یا اتباع سنت سے اتباع رسول اور اتباع سنت یہ دونوں ہم مانا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں اور وہ دو حیثیتیں کیا ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کر دوں کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں اور محمد الرسول اللہ کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اطاعت اور اتباع محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں جس طرح عبادت اللہ کے علاوہ غیر کی کرنا حرام ہے اسی طریقے سے رسول کی اطاعت کی طرح کسی اور کی اطاعت کرنا یہ بھی حرام ہے اور جملے میں ہے دوسرا جز محمد الرسول اللہ صرف اس کا ترجمہ سلیف اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں قرآن کی ایک آیت بھی ہے محمد الرسول اللہ والذین اشداء علی الكفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین ماہو وہ اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الكفار کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں رحما ابینہم اور آپس میں یعنی مومنین کے لیے بڑے رحم دل ہیں یہاں جو کلمے میں جو جز آ رہا ہے کلمہ طیبہ کا محمد الرسول اللہ اس کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو یہ تلیس ترجمہ یہ ہوا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس میں تین چیزیں بتا دی گئی کوئی بھی اگر آدمی غور کرے کوئی بھی انسان غور کرے تو اس میں تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ نبی اکرم کا نام بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے محمد دوسری چیز اسی جملے میں آپ کا عہدہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کا منصب کیا ہے اور آپ کس عہدے پر فائز ہیں رسول اللہ آپ کا عہدہ یہ ہے کہ آپ رسول ہیں یعنی آپ کا نام محمد ہے اور وہ ویسے ہی ہے جیسے ابن عبداللہ عبداللہ کے بیٹے ہیں ابن عبداللہ ہیں جیسے آپ کسی کے بیٹے ہیں اس لیے نام ہونے کی حیثیت سے محمد بھی کسی کے بیٹے ہیں عہدہ کیا ہے آپ کی پوسٹ کیا ہے آپ کی ڈگری کیا ہے آپ کی آپ رسول ہیں اور تیسری چیز یہاں پر یہ بھی بتا دی گئی ہے کہ آپ کو یہ عہدہ دیا کس نے ہے یہ پوسٹ دینے والی اور اس عہدے پر فائز کرنے والی ذات کون ہے اللہ یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں ہمیں تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے رکھا ہے کل کان پکڑ کے باہر بھی کر سکتے ہو اس لیے کہ ہم آپ کے امام ہیں ہم نے چاروں بزرگوں کو امام ابو حنیفہ امام شافی اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل معاف کیجئے گا ان کو اللہ نے امامت کی ڈگری نہیں دی ہے بلکہ ان کو ہم نے اور آپ ہی نے امامت کے منصب پر بٹھایا ہے لیکن رسول کی شان اس سے بالکل الگ ہے محمد رسول ہے لیکن یہ رسالت کسی انسان نے نہیں دی ہے بلکہ اس عہدے پر فائز اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ کا کیا ہوا عہدہ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے اور اس عہدے پر فائز کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس لیے انسان انسان کو جب کوئی بزرگ کا درجہ دے انسان انسان کو جب کوئی عہدہ دے انسان کسی انسان کو امامت کا درجہ دے تو اس سے غلطی کا امکان ہے لیکن جس کو اللہ کسی عہدے پر فائز کرے اس سے غلطی کا امکان ممکن نہیں ہے اس لیے یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ذات کون ہے اور اس عہدے پر فائز کرنے والی ذات کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے اس عہدے پر فائز کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے ہم نے کسی کو بزرگ بنایا یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے ہم اور آپ جب چاہیں گے اس سے ڈگری چھین سکتے ہیں جب چاہیں گے اسے یہ پوسٹ چھین سکتے ہیں لیکن جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی ضمانت اللہ لے رہا ہے ما عن ہوا میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا عربی جاننے والے اگر ہوں تو جانتے ہوں کا استعمال کہاں ہوتا عربی انل ہوا اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا ما کو بل ہوا جب یہاں بیبی استعمال کیا جاتا تو ترجمے کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوتا ما کو بل ہوا میرا نبی خواہش سے نہیں بولتا لیکن یہاں بے استعمال نہ کر کے جیسے بسم اللہ اللہ کے نام سے بے کے معنی بھی سیکھے ہوتے ہیں لیکن یہاں سے کے معنی پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال ہوا ہے ما ہوا ان عربی زبان میں تجاوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان تجاوز ان تجاوز کے لیے آتا ہے عربی کا طالب علم نہ کتابوں میں پڑھتا ہے رمیت القوس میں نے تیر کو کمان سے نکالا میں نے تیر کو کمان سے پھینکا دیکھیے کمان ہمارے پاس ہے تیر اس میں لگا ہوا ہے جب کمان سے ہم نے تیر کو پھینکا تو تیر دور گرا کمان میرے پاس رہ گئی ہے اس دوری کو پیدا کرنے کے لیے آن کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ہم نے کمان سے تیر کو پھینکا تیر دور گرا جتنی دوری تیر میں اور کمان میں ہو گئی ہے اتنی ہی دوری ہے میرے نبی کے میرے نبی اور اپنے خواہش کے دل سے جو بولتا ہے وہ ہے دل سے بولنے میں جتنا کمان سے تیر نکلنے کے بعد دور ہو جاتا ہے یعنی میرے نبی اکرم سے یہ گنجائش میں اور یہ امید نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی تمہیں کچھ دے گا بالکل ایسے ہی ہے جیسے تیر ایک میل دور گرا اور کمان ہمارے ہاتھ میں جتنی دوری تیر اور کمان کے درمیان ہے اتنی ہی دوری میرے نبی اور ان کے دل خواہش سے بولنے کے درمیان ہے یعنی وہ یہ یاد رکھو کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہا وہ جو کچھ بھی دے رہا وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو آپ تک پہنچا رہا ہے یہاں آن لفظ استعمال تو دو چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں کیا ہے محمد نام ہے عہدہ کیا ہے رسالت اور یہ عہدہ دینے والی ذات کون سی ہے اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد یا میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ آئیں گے یہ آئیں گے یہ آئیں گے یہ آئیں گے ہاں یہ تو کہا ہے کہ کانا دجال آئے گا یہ تو کہا ہے کہ علیہ السلام آئیں گے یہ تو کہا کہ سلاسون سلا سونا میرے بعد تیس جھوٹے رسول پیدا ہوں گے قرب قیامت تک کے نہ آنے والے جھوٹے نبیوں کی گنتی بدلا دی کہ کتنے پیدا ہوں گے تیس قیامت تک کی خبر تو دے رہے میرے نبی کی کتنے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اپنی امت کو ان کے دھوکے سے بچانے کے لیے کیا وہ نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے انتقال کے چند ہی سال کے بعد چار امام بھی آئیں گے تم ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا یعنی جو یہ کہہ سکتا ہو کہ تیس جھوٹے رسول آئیں گے تاکہ تم ان سے محفوظ رہو تاکہ تم ان سے بچو جو تیس کی گنتی بتلا سکتے ہیں جو رسول تو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد چار امام آئیں گے تم ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا ذرا تصور کیجیے خیال کو اپنے ذہن میں اور پھر کتنی بڑی گھناونی بداتے ہم نے ایجاد کر رکھی ہے دین کا نام لے کر کہ چار امام چاروں پر ہر چاروں میں سے کسی ایک امام کی بات مان لو رسول کی حیثیت کیا رہے گی رسول کا مقام کیا رہے گا تصور کیجیے اس بات کو قرب قیامت دیواروں میں سے گانے کی آوازیں آئیں گی قرب قیامت عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن بظاہر وہ بظاہر کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی کاس یا پناریات یا لیکن وہ ننگی ہوں گی قرب قیامت زنا کی کثرت ہو جائے گی قرب قیامت شراب بہت پی جائے گی ایک ایک چیز کی خبریں دی جا رہی ہیں لیکن نبی اکرم یہ خبر نہیں دے رہے ہیں وہ لوگوں میرے انتقال کے بعد جب دین تمہیں سمجھنا مشکل ہو جائے تو تم چاروں اماموں کا چاروں بزرگوں کا سہارا لینا یا ایک صاف فلا جگہ پیدا ہوں گے ایک صاف فلا جگہ پیدا ہوں گے جو ان کا انتظار کرنا وہ دین کی بازدور دور اپنے ہاتھ میں لیں گے اور وہ جو بتائیں وہ مان لینا لیکن میرے نبی کی زبان سے یہ کچھ نہ نکلا نکلا تو کیا نکلا ترق تو تزل تک تم بھی ماں وہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ماں تک تم بھی یہ شرط لگائی جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے لن تزلو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی پھر لوگوں میں شک باقی نہ رہے وہ دو چیزیں کیا ہیں شاید لوگ دو اماموں کو دو بزرگوں کو دو پیروں کو نمان بیٹھے اس لیے اس کی تشریح بھی کر دی کتاب اللہ و سنتی وہ دو چیزیں جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت حدیث یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں امام مالک اس کو معطا میں لائے حالانکہ امام مالک خود معطا لکھ رہے ہیں معطا کے رائٹر ہیں موتا میں حدیثیں جمع کرتی ہیں اگر وہ بھی تو کہہ سکتے تھے نہیں میں جو دے رہا ہوں میری بات تو تم آنکھ بند کر کے مان لینا لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات اگر حدیث سے ٹکرا جائے نبی سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار سے مار دینا دیوار پہ مار دو میری بات کو مطلب کیونکہ جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا بزرگ ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان کو گالی دینے والا میں سمجھتا ہوں فاسق و فاجر ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو گالی دو مسلمان مسلمان کو گالی دے یہ تصور لیکن چاروں اماموں کو محمد رسول اللہ کی کرسی پر لا کے بٹھا دو تو وہ بھی مسلمان جو عہدہ رسول کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے ماں آتا کمر رسول اس جملے پر غور ماں آتا کم رسول یہ نہیں کہ اللہ نے ماں آتا کم محمد دیکھیے محمد رسول اللہ کی دو حیثیت ابھی میں نے بتایا محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ آپ عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں محمد ابن عبداللہ انسان بھی ہیں اور محمد رسول اللہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کو محمد کو خزو محمد جو دے وہ لے لو یہاں اللہ نے کیا کہا ماں کو رسول کو خزو محمد رسول اللہ جو دے وہ لے لو یعنی رسول کی حیثیت سے جب بولے وہ لے لو اور ماں جو دیں ماں اس لفظ پر غور کیجیے ماں جو کچھ بھی دے چاہے وہ تیری مرضی کے خلاف ہو چاہے وہ تیرے ہمدردی میں ہو چاہے تیری موافقت میں ہو ماں جو دے لے لو وہ مانا گمان اور جن چیزوں سے روکیں چاہے اس سے تیرا بزنس ہو تیرا کاروبار کتنا ہی بڑا چل رہا ہو اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ یہ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ محمد جو دیں اس کا لینا بھی سنت زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ جو دیں اس کا لینا بھی سنت اور نبی اکرم جن کاموں سے روکے اس سے رک جانا بھی سنت نبی اکرم جن چیزوں سے روکے اس سے رک جانا بھی سنت محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ آج نہیں بتاؤں گا وقت کی تنگی اور باتوں کی زیادتی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ موضوع ہے اتباع سنت اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں بولوں لا الہ الا اللہ پر ایک دن اور اس کی اگلی دن کی تشریح کروں کہیں محمد رسول اللہ پر اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہاں پر میں بول رہا ہوں اتباع سنت محمد اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہ لے لو سنت کس کو کہتے ہیں سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ لغت میں جو سنت ہے اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ کوئی بھی طریقہ ہو وہ سنت کہلاتا ہے سنت ابراہیم ابراہیم کا طریقہ ہے سنت کا لغت میں ڈکشنری میں جو معنی لکھا ہے وہ ہے طریقہ لیکن شریعت میں سنت کس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں سنت کس کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا سنت حکم تو نہیں دیا لیکن آپ خود وہ کام کیا کرتے تھے آپ کا عمل تھا حکم نہیں ہے کہ تم کرو لیکن آپ وہ کام کیا کرتے تھے تو اس کا کرنا بھی سنت نبی نے حکم بھی نہیں دیا اور کیا بھی نہیں نہ تو یہ کہا کہ اس کو کرو اور نہ یہ کہا اور نہ خود کیا نہ تو حکم دیا اور نہ خود کیا لیکن کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے اس کو اس کام سے روکا نہیں دیکھنے کے باوجود آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت کیونکہ اگر منع ہوتا تو رسول اکرم کی شان ایسی نہیں ہے کہ کوئی چیز ناجائز ہو اور کے آپ خاموش ہو جائے اور منع نہ کریں اس کا مطلب وہ کام نبی کی نظر میں جائز تھا یہ سنت کی تعریف جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے نبی اکرم کے قول نبی اکرم کے فیل اور نبی اکرم کی تقریر یعنی خاموشی کو بھی سنت کہتے ہیں جیسے وہ حدیث آپ اٹھائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وان عبد اللہ ابن عوفن رضی اللہ تعالیٰ نقال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازت فقراء بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انہا سنت رواح البخاری کی کتاب الجنائز اس حدیث کو امام بخاری کتاب الجنائز میں بالکل ایسے ہی لائیں جیسے میں نے پڑھ دیا بخاری شریف کتاب الجنائز ترجمہ سنی جرا حدیث سنتے جائیے فیصلہ کرتے جائیے اور اگر مجھے گالی دینے کا شوق ہو کسی کو تو سمجھ لو کہ یہ گالی مجھے نہیں پڑے گی یہ گالی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو پڑے گی کیونکہ یہاں میں حدیث سنا رہا ہوں اور جو نبی کو گالی دے وہ اپنے انجام کو خود سمجھ لے حدیث بالکل کلیئر میں نے صاف کر دی وان تر حضب نے عبد اللہ ابن عوفین رضی اللہ تعالیٰ نقال صلی تو خلف ابن عباس رضی اللہ عنہ مالا جنازت فقرا بفاتح دل کتاب قال لتعلموا انہا سنتون دیکھیں عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں قال لتعلموا انہا سنتون رباہ البخاری کی کتاب الجنائز ترجمہ سنیے حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہم لوگ مٹی میں گئے جنازے میں شریک ہوئے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی سلائی تخلط ابن عباس میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی یعنی جنازے کی نماز کی امامت کس نے کی عبداللہ ابن عباس نے یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ قرآن تو نے اتارا تو میرے اوپر ہے لیکن قرآن کی سمجھ عطا فرما عبداللہ ابن عباس کو اس لیے دنیا میں عبداللہ ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر پیدا نہیں ہوا تصور کیجیے عبداللہ ابن عباس جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں اور طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے ان کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی جنازے میں بہت سے لوگ شریک تھے میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی فاتحہ دل کتاب سورہ فاتحہ کو انہوں نے زور سے تلاوت کر دیا قراب انہوں نے پڑھی عبداللہ ابن طلحہ ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھی تو عبداللہ طلحہ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی جب انہوں نے زور سے پڑھی ہوگی تبھی تو ان کو معلوم ہے کہ یہ زور سے تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی یعنی سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے پیچھے صلی تو خلفت عباس میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی دل کتاب تو انہوں نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتح زور سے تلاوت کی پالا جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد سلام ولام پھرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرا ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے پتہ یہ چلا کہ ان کے علاقے میں یہ ایک نئی چیز تھی لوگ جنازے کی نماز کو خاموشی سے پڑھا کرتے تھے اسی لیے تو لوگوں کو تعجب ہوا اور ایک آدمی ایک دوسرے کو دیکھا یہ کیا معاملہ یہ تو زور سے تلاوت کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ ان لوگوں کے سامنے شاید یہ نئی بات ہے تو کہنے لگے لتا لمو میں نے جان بوجھ کر زور سے پڑھی ہے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت زور سے جان بوجھ کر اس لیے کی لتا لمو تاکہ تم کو بھی علم ہو جائے لتا لمو تاکہ تم کو بھی معلوم ہو جائے انہا کے کیسے بھی محمد رسول اللہ نے پڑھائی ہے یعنی یہ بھی جائز ہے یہ بھی سنت ہے انہا سنتن یہ بھی نبی کا طریقہ ہے انا سنتن سنت کی تاریخ سمجھ لیے جیسے نبی نے کیا وہ کرنا ہے انہا سنتن یہ بھی نبی کا چلو یہاں اختلاف آہستہ اور زور سے پڑھنے پر نہیں ہے یہاں اختلاف یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی یہ الگ یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے ہمارے بہت سے بھائی پڑھتے تو ہیں جنازے کی نماز میں نہیں اور نمازوں میں کم سے کم یہ تو ہے کہ امام پڑھ لیتا ہے مختری چاہے کچھ بھی کریں وہ تو زبردستہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے تو منہ میں آگ رکھی جائے گی اور نمازوں میں چلو کم سے کم تمہارا ایمان تو پڑھ لیتا مقتدی نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن جنازے کی نماز ایک ایسی بد نصیب نماز ہے کہ اس میں امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور یہ عقیدہ ہے کہ جنازے کی نماز نماز ہی نہیں ہے بلکہ دعا ہے اور دعا میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے باقاعدہ امام بخاری نے اس سلسلے میں باپ باندھا ہے سلاۃ سلاد نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے لئی صافی ہے رکون ولا سجود لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ اس میں رکو اور سجدہ نہیں ہے یعنی امام بخاری اتنے بڑے فقیر تھے کہ حدیث لانے سے پہلے انہوں نے یہ باغ باندھا ہے کہ یہ بھی ایک نماز ہے بہت سے لوگ اس کو دعا سمجھ کے چھوڑ دیتے سورے باتیں نہیں پڑھتے یہ بھی ایک نماز ہے کیونکہ نماز کے اندر جتنے ارکان اور جتنے شرائط شرط ہیں وہ تمام کی تمام نماز سورے فاتحہ کے اندر وہ جنازے کی نماز میں رکھے گئے ہیں دعا میں وہ شرائط نہیں اس وقت میرا چہرہ مشرق کی طرف ہے میرا چہرہ اس وقت مشرق کی طرف ہے اور میں ابھی خطبے میں یا تقریر کے دوران کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کی ہدایت عطا فرمائے تو آپ کہو گے آمین کیا میرے لیے قبلے کی طرف چہرہ کرنا شرط ہے لیکن اگر جنازے کی نماز نماز نہ ہوتی اور دعا ہی ہوتی تو اس کے لیے بھی قبلہ شرط نہ ہوتا لیکن نماز جنازہ کے لیے قبلہ کا شرط ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے کسی بھی دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط نہیں ہے اللہ مغفر لحینا و میت اور ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کی ہدایت دے بھائی دعا کے لیے ہاتھ باندھنا شرط نہیں لیکن جنازے کی نماز میں نیت باندھی جاتی ہے اگر جنازے کی نماز نماز نہ ہوتی اور دعا ہوتی تو اس میں ہاتھ باندھنا شرط نہ ہوتا میں مالکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہاتھ باندھنا شرط نہیں ہوتا کسی بھی نماز کے لیے کسی بھی دعا کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو سیدھے راستے میں چلائے اللہ ہماری بگڑی ہوئی اولاد کو اصلاح کی اصلاح فرما دے اللہ میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں جو بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ کو ان کے قرض کو میں سے ان کو نجات عطا فرما پھر میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی بھی جنازے کی کسی بھی دعا کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے لیکن جنازے کی نماز کے لیے سلام پھیرنا بھی شرط ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی مرتبہ یا ایک ہی طرف سلام پھیر دیجئے نماز ہو جائے گی یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن سلام پھیرنا شرط ہے کسی بھی دعا کے لیے وضو بنانا شرط نہیں ہے السلام علیکم سلامتی پر نہیں نہیں میں وضو بناؤں گا تب سلام کروں گا ہاتھ ملا رہے ہیں یقر اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرما دے یہ کسی بھی دعا کے لیے وضو بنانا شرط نہیں ہے لیکن جنازے کی نماز کے لیے وضو بنانا شرط ہے یعنی نماز کے تمام شرائط اس نماز میں ہو رہے ہیں اسی لیے امام بخاری نے یہ بات جانا ہے کہ یہ بھی ایک نماز ہے یعنی دعا تو میت کے لیے ہوتی ہوتی ہے لیکن یہ ایک نماز بھی ہے اس لیے کہ نماز کے تمام شرائط اس نماز کے لیے پورے کیے جاتے ہیں لائی ساتھی ہر رکون والا سجود لیکن اس میں رکو اور سجدہ نہیں رکھا گیا امام بخاری بخاری کے اندر جو حدیث لائے اس دماغ میں حافظ احمد حجر نے فت نفت الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس میں رکو اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ کوئی آدمی مردوں کے سامنے سجدہ کرنے کا آدھی نہ بن جائے اور اس کے سامنے جھکنا نہ لگے اور شرک کا تصور کہیں اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جنازے کی نماز کے اندر رکو اور سجدہ بھی نہیں رکھا تاکہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ مردوں کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں سامنے مردہ رکھا ہے تب نہیں جھگنے کا حکم ہے رکو سجدے کا جبکہ معلوم ہے کہ یہ مردہ ہے تو ان جگہوں پر سجدے کا حکم کیسا ہوگا جہاں معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں مردہ ہے یا کوئی اور دفن ہے وہ تو میرے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں ہمارے ہاں چلے آئیے بریلی کے اندر تو کہیں ملے گا پتنگ بابا کہیں ملے گا لوٹا بابا اب اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا کوئی پتنگ دفن ہوگی یا کوئی لوٹا دفن ہوگا یا کوئی چیز دفن ہوگی تو یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن جو مردہ حقیقت میں میرے آنکھوں کے سامنے جب اس کے سامنے رکو سجدہ جائز نہیں ہے تو جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ مردہ ہی ہے یا کوئی اور ہے تو اس کو کرنا اس کو رکو کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں اگر مجھے کچھ لوگ گھیر لیں اور یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر تو کیا میں اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لوں کہا اگر تیری جان خطرے میں ہو تو اللہ کا انکار کر کے جان بچا لے